پیغمبروں کو تمام نبیوں کو اللہ تعالی کی طرف سے جب ان کی قوم کی طرف دین کی دعوت کو لے کر کے بھیجا گیا اللہ کا دین سمجھانے اور پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہر زمانے میں قوم کی طرف سے پبلک کی طرف سے نبی کو ستایا گیا اللہ کے نبیوں کو پریشان کیا گیا اور جس نبی کا درجہ زیادہ اونچا ہے اس نبی کو زیادہ پریشان کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ سلاط وسلام کا درجہ بہت اونچا ہے تمام پیغمبروں میں دوسرے نمبر کے نبی ہے تو ان کے اوپر بھی بہت پریشانیاں آئی بہت تکلیفیں آئی امتحان آیا پریشا اور اگزام ان کا لیا گیا تمام پیغمبروں کے سردار ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے زیادہ تکلیف ہمارے حضور پر آئی سب سے زیادہ ہمارے حضور کو لوگوں نے ستایا جب تک مکہ میں تھے وہاں تک مکہ والوں نے ستایا پیغمبر بنائے جانے کے بعد علل اعلان کھلم کھلا نبی بن جانے کے بعد تیرہ برس مکہ میں رہے طائف گئے مکہ میں اور طائف میں لوگوں نے ستانے میں پریشان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی اس کے عجیب عجیب واقعات ہے تریپن برس کی عمر میں جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور مدینہ بھی اس لیے گئے کہ مکہ والے اللہ کے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے قتل کرنے کا پلان بنا دیا تھا اسی لیے اللہ کے حکم سے حضور مدین پاک تشریف لے گئے جب مدینہ گئے تو ففٹی تھری ایئر آپ کی عمر مبارک تھی مدینہ جانے کے بعد یہودیوں نے آپ کو پریشان کیا اور مدینہ میں ایک گروپ تھا منافقوں کا اس منافق گروپ کے لوگوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا اور پریشان کیا منافق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر اوپر سے باہر باہر سے اپنے آپ کو مسلمان بتلاوے کہ ہم مسلمان ہیں ایمان والے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں مسجد میں آ کے نماز بھی پڑھ لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دین کی باتوں کو سننے کے لیے بھی آتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا دل میں وہ کافر تھے مشرک تھے یہودی تھے تو زبان پر ایمان دل کے اندر کفر تھا ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے اور منافقوں کے لیے قرآن میں بڑی سخت سزا آئی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں ان الاسفل من النار منافق جہنم میں بالکل نیچے ہوں گے کافروں سے بھی زیادہ سخت سزا خطرناک عذاب منافقوں کو دیا جائے گا اللہ تعالی نفاق سے اور نفاق کے تمام شعبوں اور شاخوں سے ہم لوگوں کی حفاظت فرماوے مدینہ میں منافقوں نے بہت ستایا ایک بہت بڑا گروپ تھا جماعت تھی منافقوں کی اس گروپ کا لیڈر تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول نام عبداللہ تھا لیکن کٹر منافق تھا منافقوں کا لیڈر تھا اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں پریشان کرنے میں سب سے آگے آگے تھا اور اللہ تعالی کی قدرت دیکھو اللہ کی شان دیکھو کہ یہ جو کٹر منافق تھا عبداللہ ابن ابئی اس کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ تھا وہ پکے صحابی تھے مسلمان تھے مخلص تھے اور اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو نام باپ کا ہے وہی نام بیٹے کا بھی ہے آج بھی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث میرے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری دامت برکات ہوں ان کے ایک بیٹے کا نام بھی سعید احمد ہے باپ کا نام بھی سعید بیٹے کا نام بھی سعید تو یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ عبداللہ ابن ابئی کٹر منافق تھا اور اس کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی تھے حضور کے وفادار تھے اس منافق گروپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو مدینہ میں بہت ستایا بہت پریشان کیا اور ستانے کی حد کب ہو گئی کہ جب ان ظالموں نے منافقوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر نوز باللہ نوز باللہ نوز باللہ زینا کی تہمت لگائی زینا کا الزام لگایا یہ مدینہ میں حضور کو تکلیف دینے میں سب سے بڑی آخری تکلیف تھی سب سے بڑی آخری روحانی تکلیف منافقوں نے یہودیوں نے یہ دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی کے اوپر ان ظالموں نے زنا کی تہمت لگائی اس تہمت کی وجہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینے تک پریشان رہے حضور کو بہت تکلیف ہوئی بہت رنج ہوا بہت صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے تو پورے مدینہ کے تمام مسلمان پریشان تھے صحابہ پریشان تھے مدینہ کا پورا ماحول غم کا ماحول تھا سب صحابہ ڈسٹرب تھے کوئی کام میں دل نہیں لگتا سب کو پریشانی ہے اور جس صحابی کے ساتھ حضرت عائشہ کا نام غلط طریقے سے انہوں نے جوڑ دیا حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صفوان بہت نیک صحابی تھے مقدس صحابی تھے لیکن حضرت صفوان کے ساتھ حضرت عائشہ کا نام غلط طریقے سے جوڑ دیا اور نوز باللہ زنا کی تہمت منافقوں نے لگائی حضور پریشان تمام صحابہ پریشان اور حضرت صفوان جیسے پاک اور نیک صحابی ان کے اوپر بھی تہمت آئی وہ بھی پریشان اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی پاک عورت وہ بھی پریشان ایک مہینے تک پورے مدینہ کے اندر ٹینشن کا ماحول رہا اور یہ سب کارستان تھا گندا پلان تھا منافقوں کا یہودیوں کا اور ان کا لیڈر عبداللہ ابن ابئی کا یہ کارنامہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت نیک اور بہت خوش نصیب عورت ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بہنوں کو حضرت عائشہ صدیقہ جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے اور آخرت میں جنت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جنت میں جانا اللہ نصیب فرما دے عجیب عورت گزری ہے اور اللہ نے ان کو بڑی فضیلت عطا فرمائی تھی ایسی ایسی خوبیاں اللہ نے دی تھی کہ دنیا کی تمام عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کا ایک خاص درجہ ہے ایک خاص مقام ہے اللہ نے آپ کو وہ خوبی عطا فرمائی جو دنیا میں کسی اور عورت کو نصیب نہیں ہوئی تمام دنیا کی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پوری دنیا کی تمام عورتوں میں حضرت عائشہ کو اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائی وہ خوبی بعض ایسی ہے کہ دوسری کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئی حضرت عائشہ کی بعض خوبیاں میں آپ کو بتلاتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے حضرت عائشہ کا مقام کتنا اونچا ہے ایک خوبی اللہ نے یہ دی تھی کہ ان کی شادی سے پہلے حضور سے جب نکاح ہوا ان کے نکاح سے پہلے ان کی شادی سے پہلے حضرت جبرائیل امین اللہ کے فرشتے ایک دن ان کی تصویر ان کا فوٹو لے کر کے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت عائشہ کی تصویر ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر کے حضرت جبرائیل امین حضور کے پاس آئے اور حضور کو وہ تصویر بتائی کہا کہ اے اللہ کے نبی یہ عورت آپ کی بیوی بنے گی آپ کے نکاح میں آئے گی آپ اس سے شادی کریں گے بعض روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ جبرائیل اپنے ہاتھ میں اپنی ہتھیلی میں حضرت عائشہ کی تصویر لے کر کے آئے تھے اور اپنی ہتھیلی میں حضرت عائشہ کی تصویر بتا کر کے کہا اے اللہ کے نبی یہ آپ کی بیوی ہے آپ کیا نکاح ان کے ساتھ ہوگا اب ظاہر بات ہے کہ جبرائیل جو کام کرے وہ اللہ کے حکم سے کرے اللہ نے شادی سے پہلے حضور کو ان کی تصویر بتلا دی تھی اس سے یہ مسئلہ بھی نکل سکتا ہے کہ ایسے تو تصویر حرام ہے گناہ کا کام ہے پرائی عورت کو مرد دیکھے یہ حرام اور گناہ کا کام ہے لیکن شادی وغیرہ کی نیت سے اگر عورت کو لڑکی کو دیکھنا ہو بغیر اہتمام کے تو دیکھ سکتے ہیں جائز ہے دیکھنا اس میں زیادہ اہتمام نہ کیا جائے کہ نکاح اور شادی کی نیت سے لڑکی دکھلانا اور لڑکی کو دیکھنا جائز ہے اور بہت دور ہو تو ایسے موقع پر جب آمنے سامنے دیکھنے کی گنجائش اور موقع نہ ہو تو تصویر بھیج کر کے بھی دیکھ لیا جاتا ہے یہ حضرت عائشہ کی خوبی کی بات تھی کہ خود جبرائیل امین نے آ کر کے ان کی تصویر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ظاہر اس زمانے میں آج کی طرح کیمرا اسٹوڈیو ویڈیو نہیں تھے وہ کوئی روحانی چیز تھی وہ کوئی غیبی چیز تھی اور وہ کوئی قدرتی آسمانی چیز تھی کہ حضرت عائشہ کی تصویر دکھائی گئی آج کے جیسے فوٹو تصویر کیمرا ویڈیو وہ نہیں تھا دوسری خبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے نکاح کیے جتنی شادیاں کی تمام عورتیں بیوہ تھیں طلاق والی تھی کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا کسی عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ایسی بیوہ اور طلاق والی عورتوں سے حضور نے نکاح فرمایا یہاں ایک دوسری بات بھی سمجھ لینی چاہیے کوئی عورت بیوہ ہو جاوے طلاق والی ہو جائے تو شریعت کا قانون یہ ہے کہ ایسی عورت کو دوسرا مناسب رشتہ تلاش کر کے شادی کر لینی چاہیے ان کو ایسے ہی گھر میں بیٹھے نہیں رہنا چاہیے خاص طور پر جب جوان ہو تندرست ہو ایسے زمانے میں قرآن میں حکم ہے فن کے حل ایاما من کم اس آیت سے یہ بات نکلتی ہے کہ جن کی شادیاں نہ ہوئی ہو کنواری ہو یا طلاق والی ہو یا بیوہ عورتیں ہو ایسی عورتوں کی شادی کروا دینی چاہیے یہ شریعت کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے ہمارے بزرگوں میں سے دار العلوم دیوبند کے فاؤنڈر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دیوبند کی جمعہ مسجد میں بیان فرمایا کہ بیوہ عورتوں کی شادیاں کرواؤ طلاق والی عورتوں کی شادیاں کرواؤ رات کو عشاء کے بعد حضرت کا بیان ہوا اور جب بیان پورا ہوا تو حضرت نے مجمع کے اندر اعلان فرمایا کہ میرے گھر میں میری بہن بیوہ ہے اس بہن کے ساتھ کون نکاح کرے گا کون شادی کرے گا اللہ کے نیک بندوں کی زندگی میں سنت کی اتباع اور شریعت پر عمل کرنے کا کیسا مبارک جذبہ تھا کہ اعلان کیا پورے مجمع میں میری بہن میرے گھر میں بیوہ ہے کون اس سے شادی کرے گا ایک بڈھا تیار ہو گیا کہ میں حضرت شادی کروں گا آپ کی بہن سے حضرت نے پورے مجمع سے فرمایا بیٹھے رہو میں ابھی گھر جاتا ہوں بہن سے اجازت لے کے آتا ہوں رضا لے کے آتا ہوں اور ابھی نکاح پڑاؤں گا فوراً نکاح کراؤں گا گھر گئے بہن بوڑھی ہو چکی تھی دانت نہیں تھے ٹوٹے تھے دانت بھی سفید بال تھے بہن کو جا کر کے اٹھایا کہا بہن میں تمہارا نکاح کرانے کے لیے اجازت لینے آیا ہوں بہن نے کہا کہ بھائی یہ بڑھاپے میں جب میرے بال سفید ہو چکے کہاں اللہ کے نبی کی سنت ادا کرنی ہے حضور نے بیوہ عورتوں سے نکاح کیا تھا سنت ادا کرنے کے لیے میں آیا ہوں جب سنت کی بات سنی بہن نے خوشی خوشی اجازت دے دی بھائی جاؤ اگر سنت ادا ہوتی ہو شریعت کا حکم پورا ہوتا ہو میرا نکاح کرا دو حضرت مسجد میں گئے اور رات میں پورے مجمع کے سامنے اپنی بوڑھی بہن کا نکاح کرایا جب نکاح ہو گیا تو حضرت نے کس اخلاص کے ساتھ یہ نکاح اپنی بہن کا کرایا کہتے ہیں کہ اسی رات میں دیوبند کے اندر سیونٹی بیوہ عورتوں کی شادیاں ہوئی یہ اخلاص کی برکت تھی اللہ کے لیے یہ کام کیا تھا تو پوری رات دیوبند میں ایسی بیوہ عورتوں کی شادی کا ماحول بنا اور فٹافٹ ستیر عورتوں کے نکاح ہوئے اللہ کا فضل ہے کرم ہے میرے اوپر کہ اللہ تعالی نے ہم کو بھی یہ سنت ادا کرنے کا موقع دیا اٹھاون یا انساٹھ سال کی ہماری ایک بہن بیوہ برسوں سے انگلینڈ میں رہتی تھی اسی سال تین چار مہینے پہلے اللہ نے ان کا نکاح کرانے کا مجھے موقع عطا فرمایا اور صرف سنت کی ادائیگی کی نیت سے میں نے تین دن کے لیے انگلینڈ کا سفر کیا اور بہن کا نکاح کروایا یہ اللہ کا میرے اوپر فضل ہے اس نے ایک نیک موقع اچھا ہم کو بھی عطا فرمایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی شادیاں ہوئی بیوہ عورتوں سے ہوئی لیکن حضرت عائشہ اکیلی وہ عورت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنواری لڑکی سے شادی فرمائی حضرت عائشہ کنواری تھی باقی تمام عورتیں حضور کی بیوہ یا طلاق والی تھی یہ حضرت عائشہ کی خوبی ہے چوتھی خوش قسمتی حضرت عائشہ کی یہ ہے تیسری خوش قسمتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال حضور کی وفات حضرت عائشہ کی گود میں ہوئی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دن زندگی کا آخری دن اور وہ حضرت عائشہ کی باری کا دن تھا حضرت عائشہ کی گود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کی سینے مبارک پر حضور کا سر تھا حضور کی آخری حالت چل رہی تھی حضور کو سکرات ہو رہی تھی اور حضرت عائشہ کے سینے میں گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا اور حضور کا اسی حالت کے اندر انتقال ہوا دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ کی گود میں حضرت عائشہ کے سینے پر سر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا یہ حضرت عائشہ کی بڑی خوش قسمتی ہے چوتھی خوش قسمتی ہے کہ جس جگہ پر حضور کا انتقال ہوا وہ کمرہ وہ روم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روم تھا جس جگہ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی اور حضور کا سر مبارک ان کی گود میں تھا وہ کمرہ وہ روم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا حضور نے سب بیویوں کے لیے الگ الگ روم بنوائے تھے اور میری بہنوں اللہ نے ہم کو بڑی نعمتوں سے نوازا ہے تمام بیویوں کے لیے جو روم بنوائے تھے بہت چھوٹے چھوٹے بہت چھوٹے چھوٹے اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینے منورہ لے جاوے جب مدینہ جاؤ تو جب سلام پڑھنے کے لیے عورتوں کا جو ٹائم ہوتا ہے تو جا کے دیکھو تمام عورتوں کے لیے تمام بیویوں کے لیے جو روم بنائے گئے تھے کتنی چھوٹی جگہ ہے کتنی چھوٹی سی جگہ ہے بعض حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور جب تحجد کی نماز پڑھتے حضرت عائشہ وہاں سو جاتی اور سجدے میں جانا ہو حضرت عائشہ اٹھ کر کے بیٹھ جاتی تب حضور سجدے میں جاتے اتنے چھوٹے روم تھے کہ وہاں اطمینان سے ایک سوے ایک نماز پڑھ سکے اتنی زیادہ جگہیں بھی شاید نہیں تھی بہت تنگ چھوٹے چھوٹے نیچے نیچے روم تھے اللہ نے مجھے اور آپ کو مکان کی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے پانچویں خوبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو بنی وہ کسی قبرستان میں نہیں بنی بلکہ حضرت عائشہ کے روم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر بنی اس لیے کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے وہیں پر نبی کی قبر بنتی ہے جہاں نبی کی وفات ہوتی ہے وہیں پر نبی کی قبر بنتی ہے تو حضور کی قبر مبارک کسی قبرستان میں نہیں بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے روم میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنی اور چھٹی خوبی میں آپ کو بتلاؤں حضرت عائشہ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ سوئے ہوتے آرام فرمائے ہوتے ایک لحاف ایک اوڑنے کا حضور نے اور حضرت عائشہ نے اوڑا ہوا ہوتا ایک لحاف میں اوڑھ کر کے حضور اور حضرت عائشہ سوئے ہوتے اور اسی حال میں اللہ کے یہاں سے قرآن اترتا تھا وہی اترتی تھی اللہ اکبر کیسی پاکیزہ زندگی ایک لحاف میں ماں عائشہ اور حضور سوئے ہوتے اور اس حال میں اللہ کے یہاں سے قرآن آتا تھا یہ خوش نصیبی کسی اور بیوی کو نہیں ملی صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوئی اور ساتویں خوبی حضرت عائشہ کی میں بتلاؤں کہ وہ ایسے باپ کی بیٹی ہے ایسے باپ کی بیٹی ہے ایسا باپ کہ تمام نبیوں کے بعد تمام پیغمبروں کے بعد پہلے نمبر کے انسان تمام پیغمبروں کے بعد پہلا نمبر تمام انسانوں میں تمام امتوں کے انسانوں میں اول نمبر ہے پہلا نمبر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنے بڑے صحابی کہ نبی کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ ہے اتنے بڑے باپ کی حضرت عائشہ بیٹی ہے تو حضرت عائشہ بیٹی ہے بہت بڑے باپ کی کہ تمام انسانوں میں پیغمبروں کے بعد سب سے اونچا درجہ حضرت عائشہ کا اور حضرت حضرت ابو بکر صدیق کا اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اسی لیے تو ان کا نام کتنا مبارک ہو گیا کہ حضرت ابو بکر کا لقب ہے صدیق اور حضرت عائشہ کا لقب ہے صدیقہ عائشہ نام اور صدیقہ ان کا سیکنڈ نام ہو گیا صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میری بہنوں کیا خوش نصیبی بتاؤں اللہ اکبر ایک عجیب خوش نصیبی بتاؤں آپ کو حضرت عائشہ کی جو دنیا میں کسی عورت کو نصیب نہیں ہو سکتی کہ جب اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ سلاۃ وسلام پر زلیخا نے توہمت لگائی تھی زلیخا نے الزام لگایا کہ یوسف نے میرے ساتھ غلط کام کرنے کا پلان کیا تھا اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت لگائی تو یوسف علیہ السلام پاک ہے معصوم ہے یہ بتلانے کے لیے اللہ تعالی نے ایک دودھ پیتے بچے کو بولنا سکھایا ایک بچہ جو دودھ پیتا تھا وہ بولا اس نے اعلان کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو پاک بتلایا کہ یوسف پاک ہے زلیخا ہے حضرت یوسف پر توہمت لگائی اللہ نے ایک دودھ پیتے ہوئے بچے کو بول کر کے یوسف علیہ السلام کو پاک بتلایا حضرت مریم کے اوپر توہمت لگائی لوگوں نے یا اخت ہارون اے مریم شادی سے پہلے بچہ کیسے آ گیا تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی بغیر شادی کے تم کو بیٹا ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے لوگوں نے حضرت مریم پر تہمت لگائی اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بلوایا عبد اللہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں تھے دودھ پیتے پیتے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور اعلان کیا میری ماں مریم پاک ہے میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا میری بہنوں اللہ کی قدرت دیکھو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام پر توہمت لگئی بچے نے ان کو پاک بتلایا حضرت مریم پر توہمت لگی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیتے پیتے اپنی ماں کو پاک بتلایا خوش نصیب ہے قربان جاؤں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر ایسی خوش نصیب عورت کہ جب یہودیوں نے منافقوں نے ان پر زنا کی تہمت لگائی اللہ نے آسمان سے خود اعلان فرمایا خود اللہ نے آسمان سے اعلان فرمایا اور قرآن کریم میں بیس آیتیں دو اللہ نے خود اعلان کر کے بھیجا کہ عائشہ پاک ہے عائشہ نے کوئی گناہ نہیں کیا اللہ اللہ کیسی خوش نصیب عورت کہ اللہ اس کے پاک ہونے کا اعلان فرما دے کہ عائشہ کیسی پاک عورت ہے اتنی بڑی خوش نصیبی اور کسی کو میری بہنوں نصیب نہیں ہوئی اور بات میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ تعالی نے حضرت عائشہ کے لیے دنیا میں مغفرت کا اعلان کر دیا لہم و رسکن کریم حضرت عائشہ کے لیے دنیا ہی میں اللہ نے خوشخبری سنا دی عائشہ کی مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی اللہ نے جنت میں تیار کر رکھی ہے لہم مغفرتم و ورسکن کریم اللہ خود ان کی مغفرت کا اعلان کر دے اور ان کے لیے پاکیزہ روزی کا اللہ اعلان کر دے کتنی خوش نصیب یہ عورت تھی میری بہنوں اللہ معائشہ جیسی پاکیزہ زندگی ہماری بہنوں کو عطا فرمائے اور جنت میں معائشہ کے ساتھ جانا اللہ تعالی نصیب فرما دے اب میں پوری بات سناتا ہوں آپ کو کہ کیسے کیسے زینا کی تہمت لگی اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے پاک ہونے کا اعلان کیا پورا قصہ بڑا عجیب ہے ایک ایک بات بہت دھیان سے سنو جب حضور ہجرت کر کے مدینے پاک گئے تو ہجرت کے چھٹے سال میں یعنی سن چھ ہجری میں ابھی چودہ سو اکتیس ہے ایک ہزار چار سو اکتیسواں سال ہے ہجرت کا اور وہ ہجرت کے چھٹے سال کی میں بات کرتا ہوں اسلامی جو کیلنڈر ہے وہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے ہجرت کا جو چھٹا سال تھا اس چھٹے سال میں حضور ایک خاندان تھا عرب میں بن مستلق نام کا وہ کافر خاندان تھا اس کافر خاندان کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے حضور تشریف لے گئے بہت بڑی جماعت کے ساتھ صحابہ کی سینکڑوں صحابہ حضور کے ساتھ تھے باقاعدہ گزوا ہوا اس سفر میں حضور نے اپنے ساتھ اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی لے لیا تھا حضرت عائشہ کو ساتھ لے کر حضور تشریف لے گئے سفر میں جانے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس کوئی زیورات نہیں تھا وہ زمانے میں غربت تھی غریبی تھی حضرت عائشہ نے اپنی بہن حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے حضرت عائشہ کی دوسری بہن ہے حضرت اسما حضرت اسما کو کہا کہ بہن تمہارا ہار نیکلس مجھے ذرا دے دو مجھے سفر میں جانا ہے تمہارا ہار پہن کے جاتی ہوں واپس آ کر کے میں تم کو دے دوں گی اس روایت پر میرے استاد محترم مولانا سلیمان چوکسی صاحب دامت برکاتہم ہم کو سبق میں سنایا کرتے تھے کہ یہ ہماری بہنوں کی پرانی عادت ہے کہ سفر میں جانا ہو اپنے پاس نہ ہو تو کسی کے پاس مانگ کے لا کے بھی پہن کے جاتی ہے لیکن پہننا چاہیے ماشاءاللہ اللہ آپ کو تو اللہ نے بڑا نوازا ہے جہاں غریبی ہے وہاں ایسے قصے پیش آتے ہیں تو حضرت عائشہ کے پاس ہار نہیں تھا تو انہوں نے اپنی بہن حضرت اسما کے پاس مانگا کہ ذرا اپنا ہار مجھے دے دو نیکلیس دے دو مجھے سفر میں جانا ہے بہن کا ہار لیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جانے کے لیے روانہ ہو گئی بہت دبلی پتلی تھی سنگل باڈی کی ہلکی فلکی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہوا تھا چھوٹی سی عمر کے اندر حضور نے ان کے لیے انتظام یہ کیا کہ ایک اونٹ کے اوپر ایک لکڑی کا بیٹھنے کا ان کے لیے بندھوا دیا تھا اس زمانے میں اونٹ پر بیٹھنے کے لیے ایک ہودج بنایا جاتا تھا جس کے چاروں طرف پردے لگے رہتے تھے اور جس کو ڈولی بھی کہتے ہیں ڈولا ڈولی اس ڈولی میں چاروں طرف پردے اور وہ ڈولی اونٹ کے اوپر بندھی ہوئی رہتی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں بیٹھ جاتی تھی جہاں کہیں پر ٹھہرنا ہو رکنا ہو اونٹ کو نیچے بٹھا دیا جاتا تھا اور اوپر سے وہ ڈولی نیچے اتار دی جاتی تھی حضرت عائشہ اتر جاتی تھی باہر نکل جاتی تھی اور جب سفر شروع ہوتا تھا تو پھر وہ ڈولی میں حضرت عائشہ بیٹھ جاتی تھی چاروں طرف پردے لگا دیے جاتے تھے اور پھر وہ ڈولی اونٹ کے اوپر باندھ دی جاتی تھی اونٹ اٹھ جاتا تھا اور پھر وہ اونٹ کو لے کر کے کوئی چلتا تھا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئے جب پورا غزوہ مکمل ہوا اور سفر ریٹرن تھا واپسی کا سفر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے سفر کرتے کرتے رات ہو گئی ایک جگہ جنگل میں حضور ٹھہر گئے اور تمام صحابہ بھی ٹھہر گئے جب آدھی پونی رات گزر گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چلو سفر میں آگے چلنا ہے ہم کو اور سفر کے اعلان کے وقت حضور ٹائم دیتے تھے کہ سب ساتھی تیار ہو جاؤ کسی کو استنجا کرنا ہو ضرورت پوری کرنی ہو پوری کر لو اب ہمیں سفر میں آگے جانا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا حضرت عائشہ کو استنجے کا تقاضا تھا وہ زمانے میں ٹوائلٹ وغیرہ تو تھے نہیں اور یہ تو سفر تھا جنگل میں کھلے میدان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کی اندھیری اور دور کسی جگہ پر استنجے کے لیے گئی جب استنجے کے لیے گئی تو ان کی نظر اپنے ہار پر پڑی نیکلس کے اوپر پڑی کہ گلے میں نیکلس نہیں ہے ہار نہیں ہے تو پریشان ہو گئی حضرت عائشہ کہ میرا ہار کہیں ٹوٹ کے گر گیا گم ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نہ اس کو تلاش کرنے لگی ڈھونڈنے لگی ادھر ادھر اور اس کو تلاش کرنے میں ڈھونڈنے میں دیر ہو گئی تاخیر ہو گئی حضرت عائشہ ادھر جہاں استنجے کے لیے گئی ہوئی تھی وہاں اپنے ہار کو تلاش کر رہی ہے اور یہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ٹھہرے ہوئے تھے حضرت عائشہ کی جو ڈولی تھی اس پر تو چاروں طرف پردے لگے ہوئے تھے جو لوگ اس ڈولی کو اٹھانے کی خدمت کے ذمہ دار تھے انہوں نے وہ ڈولی اٹھائی اور چونکہ حضرت عائشہ کا وزن بہت کم تھا اسی لیے اندر حضرت عائشہ ہے یا نہیں ہے ان کو وزن سے پتا نہیں چلا ہلکا پھلکا کا وزن اور رات کا آخری حصہ جلدی جلدی میں تیاری کرنی خدمت کرنے والے صحابہ یہ سمجھے کہ ماں عائشہ ڈولی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے ڈولی اٹھائی اور اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دی باندھ دی اور اونٹ لے کر کے روانہ ہو گئے اور پورا قافلہ روانہ ہو گیا حضور بھی روانہ ہو گئے یہی خیال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت عائشہ ڈولی میں ہے اونٹ پر موجود ہے چونکہ پردے سے چاروں طرف کچھ پتا نہیں چل رہا تھا رات کا اندھیرا تھا حالانکہ حضرت عائشہ وہی جنگل میں تھی جہاں استنجے کے لیے گئی تھی ہار ڈھونڈ رہی تھی جب استنجے سے واپس آئی تو دیکھا کہ حضور بھی چلے گئے پورا قافلہ بھی چلا گیا کوئی نہیں ہے پریشان ہو گئی اکیلی عورت ذات وہ بھی نوجوان عمر کم راستہ معلوم نہیں اور وہ زمانے کا سفر اونٹ پر سفر کرو گھوڑے پر سفر کرو مشکل سفر حضرت عائشہ نے بہت ہوشیاری سے کام لیا بہت عقل مند عورت تھی ادھر ادھر نہیں گئی اس لیے کہ راستہ معلوم نہیں کدھر جانا اسی جگہ پر جہاں ان کا اونٹ تھا وہیں پر وہ بیٹھ گئی اونٹ تو جا چکا تھا اس جگہ کے اوپر وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ گئے اور رات کا آخری حصہ تھا نیند لگ گئی حضرت عائشہ کو میٹھی نیند آ گئی وہ زمین کے اوپر لیٹ گئی سو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ جب حضور قافلے کو روانہ فرماتے تو وہاں ایک آدمی کو پیچھے چھوڑ دیتے تھے چونکہ وہ زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں کا جب صبح ہوئے سورج نکلے اور روشنی ہوئے تو دیکھ لینا کسی صحابی کی کوئی چیز گر نہ گئی ہو کوئی چیز چھوٹ نہ گئی ہو اگر گر جاوے چھوٹ جاوے تو لے کر کے آ جانا یہ حضور کا معمول مبارک تھا عادت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں چھوڑ دیا تھا صفوان جب دن نکلے سورج نکلے اور روشنی ہو جاوے تو دیکھ لینا پورے میدان میں کسی کی کوئی چیز گر گئی ہو کوئی چیز چھوٹ گئی ہو تو لے کر کے تم پیچھے سے آ جانا ان کے پاس اونٹ تھا حضرت صفوان وہیں پر تھے حضرت صفوان کو بالکل خبر نہیں کہ حضرت عائشہ یہاں ہے ان کو خبر ہی نہیں وہ ایک جگہ بیٹھے رہے جب صبح کی روشنی ہونے لگی تھوڑا تھوڑا اجالا ہوا تو حضرت صفوان نے دور سے دیکھا کہ کوئی انسان سویا ہوا ہے حضرت صفوان قریب میں آئے پاس میں آئے تو دیکھا چونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا اس لیے پہچان لیا تو یہ تو ماں عائشہ ہے حضرت صفوان ایک دم تعجب میں پڑ گئے سرپرائز ہو گئے کہ ارے حضرت عائشہ یہاں کیسے حضرت عائشہ نیند میں تھی حضرت صفوان کی زبان سے تعجب میں زور سے نکل گیا انا و انا الیہ راجعون تعجب کی وجہ سے زور سے حضرت صفوان نے پڑھا انا للہ حضرت صفوان کی انا للہ سنی تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی بیدار ہو گئی جلدی سے چادر لپیٹ لی منہ کو ڈھانک دیا ایک لفظ بات نہیں ہوئی کیا ہوا کیسے ہوا کوئی بات نہیں حضرت صفوان اپنا اونٹ لائے اونٹ لا کر کے حضرت عائشہ کے قریب میں نزدیک میں بٹھا دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ پر سوار ہو گئی حضرت صفوان پیدل چلنے لگے اونٹ کی رسی پکڑ کر کے ماں عائشہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے دونوں کی کوئی بات نہیں ہوئی اور حضرت صفوان نے اللہ پاک کی قسم حضرت عائشہ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ٹچ بھی نہیں کیا اور اونٹ پر بٹھا دیا اور اونٹ کی رسی پکڑ کر کے حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ چلنے لگے ان کو راستہ معلوم تھا اور چلتے چلتے جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے ساتھ پہنچے تھے وہاں تک پہنچ گئے اور حضرت عائشہ کی حضور کے ساتھ ملاقات کرا دی یہ بات جب منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابئی کو پتا چلی کہ ایسا ایسا ہوا اس ظالم نے اس بدبخت نے لوگوں کے درمیان میں خبر مشہور کر دی افواہ پھیلا دی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے حضرت صفوان کے ساتھ غلط کام کیا اس نے خبر مشہور کر دی افواہ پھیلا دی اور جتنے بھی منافق تھے سب منافقوں نے عبداللہ ابن ابئی کو ساتھ دیا اس افواہ کو پھیلانے میں خبر کو مشہور کرنے میں سب ساتھ ہو گئے عبداللہ ابن ابئی کے ساتھ اور جب یہ افواہ پھیل گئی تو میری بہنوں لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو افواہ سنتا ہے کوئی تحقیق نہیں کرتا حقیقت کیا ہے لوگ بھی افواہ کی باتوں کو آگے چلاتے ہیں اور سنو یہ قصہ میں صرف قصے کے خاطر نہیں سنا تھا اس میں بڑی نصیحت ہے اس جگہ میں آپ کو پہلی نصیحت کر دوں کہ کوئی بھی بات سنو کان سے تو اس کو آگے مت چلاؤ یعنی کہ جو سنا ہم اس کو دوسروں کے سامنے نقل کرے دوسروں کو بیان کرے دوسروں کو بتلاوے پہلے اس کی تحقیق کرو ڈیپ میں جا کر کے اندر اندر اتر کر کے کیا حقیقت ہے حدیث میں آتا ہے مسلم شریف میں روایت موجود ہے کفا بل سمع او کما قال علیہ سلاۃ وسلام وہ انسان جھوٹا انسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ انسان جھوٹا ہے مرد ہو عورت وہ جھوٹا ہے جو ہر سنی ہوئی بات دوسروں کے سامنے بتلاوے جو سنا وہ دوسروں کو بتلایا جو سنا وہ دوسروں کو سنا دیا وہ انسان وہ مرد اور وہ عورت جھوٹے ہیں جو بات ہم سنیں پہلے اس کی تحقیق کرو اور وہ بھی کب جب کوئی مطلب ہو بلا مطلب کی خاموخا کی باتوں کی تحقیق میں بھی نہیں پڑنا چاہیے اپنا کام بھلا اپنی آخرت بھلی اپنی زندگی اپنی قبر اپنی آخرت دوسروں کی باتوں میں ڈیپ میں جانے کی ضرورت بھی کیا ہے سنو تو اس کو پیٹ میں لے لو یہ نہیں کہ کان سے سنا اور زبان سے بولنا چالو کر دیا میری بہنوں افواہ پھیلانا غلط باتوں کا چرچا کرنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے گناہ کبیرہ میں شامل ہے کہ ہم افواہوں کو پھیلاوے غلط باتوں کو چلاوے یہ ہماری شریعت میں حرام اور گناہ کا کام ہے یہ عادت آج ہمارے بہت سے بھائیوں میں بھی ہے بہت سی بہنوں میں بھی ہے جو سنا بس اس کا چرچا چالو اس کو پھیلانا چالو کر دیتے ہیں اس کے ڈیپ میں نہیں جاتے تو جب یہ افواہ منافقوں نے پھیلائی عبداللہ ابن ابئی نے پھیلائی تو بعض بھولے بھولے مسلمان بھی اس میں آ گئے دو مرد مسلمان صحابی اور ایک عورت صحابیہ عورت یہ تین پکے مسلمان بیچارے بھولے بھالے انہوں نے بھی اس بات میں آ کر خبر کو پھیلانا شروع کیا حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو صحابی تھے بھولے بھالے وہ بھی منافقوں کی بات میں آ گئے اور ایک صحابی عورت تھی حضرت ہمنا رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی بھولے پن میں آ کر کے منافق لوگ یہودی لوگ جو بات کرتے تھے وہ انہوں نے بھی کرنا شروع کر دی پورے مدینہ کے اندر ماحول گرم ہو گیا منافق لوگ جہاں ہو وہاں یہی چرچا حضرت عائشہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا بہت گم ہوا حضور کو بہت گم ہوا بہت گم ہوا کہ میری عائشہ کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے آپ کی طبیعت کے اوپر اثر ہوا ادھر میری بہنوں اچھی طرح ذہن میں رکھنا حضرت عائشہ کو بالکل خبر نہیں کہ میرے بارے میں کیا بات مدینہ میں چل رہی ہے وہ تو سیدھی سادی عورت سفر سے آ کر گھر کے کام میں لگ گئی گھریلو کام کاج میں بیزی ہو گئی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ٹاک آف دا ٹاؤن کیا ہے بستی میں شہر میں کیا چرچا ہو رہا ہے حضرت عائشہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں تھا وہ اپنے کام میں بیزی اور مومنہ عورت ایمان والی عورتوں کی یہی شان ہوتی ہے اپنے کام سے کام باقی کیا ہو رہا ہے ایسی کوئی پنچات نہیں ایسی کوئی بات نہیں یہ ایمان والی عورتوں کی شان ہے میری بہنوں قرآن میں ایسی مومنہ عورتوں کی شان اللہ نے بتلائی غافلات المؤمنات اللہ کو ایسی عورتیں بہت پسند ہیں کہ جو ایسی چیزوں میں نہ پڑے کیا ہو رہا ہے کیا چرچا ہو رہا ہے اپنے کام سے کام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام میں لگ گئی مدینہ میں کیا چرچا ہو رہا ہے حضرت عائشہ کو بالکل معلوم نہیں اور حضور نے بھی ان کو بتلایا نہیں حضور کی طبیعت پر بہت اثر تھا حضور بہت ٹینشن میں تھے حضرت عائشہ بیمار ہو گئے اور بیماری کی وجہ یہ ہو گئی کہ حضور کی طبیعت پر جو اثر ہوا تو چونکہ آپ ایک انسان تھے حضور گھر میں آتے سلام کرتے حضرت عائشہ کو خیر خیریت پوچھتے اور پھر حضور چلے جاتے پہلے جو محبت تھی جو پیار تھا حضور کو حضرت عائشہ سے وہ چیز بند ہو گئی اپنے شوہر کی محبت پیار وہ بھی اللہ کے نبی جیسے شوہر جب یہ پیار اور محبت کا سلسلہ بند ہو گیا تو اس کی وجہ سے حضرت عائشہ کو بڑا ٹینشن ہو گیا کہ کیوں میرے شوہر اللہ کے نبی مجھ سے محبت کم کر دی کیوں ناراض ہے حضرت عائشہ کو کوئی خبر نہیں اسی غم میں ٹینشن میں ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے اور اسی بیماری میں اور کمزور ہو گئی گلنے لگی کمزور ہوتے ہوتے طبیعت ایک دم گل گئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت کم معاملہ ہو گیا حضور کا حضرت عائشہ کو خبر کب ہوئی بہت دن گزر گئے جب کمزور ہو گئی بیمار ہو گئی تو استنجے کے لیے جانے میں بھی تکلیف ہونے لگی اکیلی جا نہیں سکتی تھی تو ایک عورت تھی بڑھیا عورت حضرت ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ام مستح رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ مجھے استنجے کے لیے ساتھ لے کے جاؤ بہت کمزوری ہے حضرت ام مستا ان کو لے کر کے مدینہ میں دور ان کو استنجے کے لیے لے کے گئی جب استنجا کر کے واپس آ رہے تھے تو حضرت ام مستا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر لمبی تھی وہ اوڑنی ان کے پیر میں پھنس گئی اور وہ نیچے زمین پر گر گئی تو حضرت ام مستا کی زبان سے اس عرب کے محاورے کے مطابق بدعا کا جملہ نکلا تئیس مستا اپنے بیٹے کے لیے انہوں نے بدعا کی کہ میرا بیٹا مستا برباد ہو جاوے ہلاک ہو جاوے یہ بدعا نکل گئی تو حضرت عائشہ نے کہا ارے ام مستا اپنے بیٹے کے لیے تو بدعا کرتی ہے تیرا بیٹا تو بڑا نیک صحابی ہے اور غزوہ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے بدری صحابی ہے اور بدری صحابی کا بڑا اونچا مقام ہے تو حضرت ام مستاح کہنے لگی کہ عائشہ تجھے معلوم نہیں کہ میرا بیٹا مستاح تیرے لیے کیا بکواس کرتا ہے تیرے لیے کیا بات بولتا ہے تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نہیں مجھے کچھ معلوم نہیں تب حضرت ام مستہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا قصہ سنایا کہ عبداللہ ابن ابئی نے تمہارے لیے حضرت صفوان کے ساتھ زنا کی تہمت گھڑی ہے افواہ پھیلائی ہے اور میرا بیٹا بھی اس میں شامل ہے بس جب یہ بات سنی تو حضرت عائشہ کو اندازہ ہو گیا افسوس کہ اس لیے حضور مجھ سے ناراض ہے ان کی بیماری ڈبل ہو گئی ڈبل بیماری ہو گئی ایک تو حضور کی ناراضگی تھی اور ایک اوپر سے یہ زینا کی تہمت کی بات سنی بیمار ڈبل بیمار ہو گئے جب عادت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے حضور نے سلام کیا خیریت پوچھی تو حضرت عائشہ نے کہا حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ابا اما کے گھر چلی جاؤں میں پیئر چلی جاؤں ماں کے گھر چلی جاؤں کیسی عورتیں تھیں حضور سے اجازت مانگی ماں کے گھر جانے کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی عائشہ ٹھیک ہے گھر جا سکتی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکان پر چلی گئی اور جا کر کے اپنے ماں باپ کے پاس رونے لگی دھاڑے مار مار کر کے رونے لگی رونے میں حضرت عائشہ کا وقت گزرنے لگا انشاءاللہ قصے کا آگے والا حصہ آئندہ کل کی مجلس کے اندر ذکر کریں گے اللہ تعالی آپ تمام بہنوں کو حضرت عائشہ جیسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں جنت میں حضرت عائشہ کے قریب میں مکان عطا فرمائیں اور قیامت کے دن حضرت عائشہ کے ساتھ جنت کا داخلہ عطا فرمائے اور اس واقعے میں جو نصیحت اور عبرت کی باتیں ہیں اللہ تعالی اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق اور سعادت عطا فرمائے اور جیسی عفت اور پاک دامنی حضرت عائشہ کی زندگی میں تھی اللہ ایسی پاک دامنی والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین الحمد للہ ربی العالمین صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في آنیا حسنة و فی الآخر وقنا عذاب النار ربنا حب لنا من ازواجنا وزرعیاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما ربنا لا تزق قلوبنا بعد اذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة انك انت الوحاب فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی والحکنی بالصالحین اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ تو ہمیں عفت اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما دے اے اللہ افواہوں کو پھیلانے سے ہماری حفاظت فرما لے جھوٹھی بات سے حفاظت فرما لے جھوٹ کو پھیلانے سے حفاظت فرما لے اے اللہ دوسروں کے پیچھے پڑھنے سے ہماری حفاظت فرما لے ہمیں اپنی آخرت کی بنانے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے آپس کے جھگڑوں فتنوں کو ختم فرما دے اے اللہ ایک دوسرے کی جاسوسی میں لگنے سے ایک دوسرے کی ٹوہ میں پیچھے لگنے سے اے اللہ تمام بھائیوں کی بہنوں کی حفاظت فرما لے آپس میں جوڑ محبت والی ایمانی بھائی چارے